یہ بارش میں جو شریف پڑا جاتا ہے ہاں؟ بارش کے وقت جو شریف پڑا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا کیا کہتے ہیں بارش کے وقت تو کوئی عادت نہیں بغیر بارش کے پڑ سکتے اس کی اس کی مطلب شرعی حیثیت اس کے بارے میں مطلب مطلب اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ ہر حالت میں درو شریف پڑھنے جو ہے وہ جائز ٹھیک ہے نماز کے علاوہ کہ نماز میں تو جو ایک طے شدہ اصول ہیں وہاں پڑھیں ناپاک جگہ نہ پڑھیں غسل خانے میں نہ پڑھیں باتھ روم میں نہ پڑھیں ٹھیک ہے نا تو بارش ہو کوئی آفت ہو یا کوئی پریشانی ہو تو ہر دفعہ درو شریف کا پڑھنا جو ہے وہ جائز بلکہ علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ نے لکھا اور اعلی حضرت فاضل بریلی میں اپنا فتح انوار البشارہ میں اس کو لکھا کہ آدمی حج کرنے جائے عمرہ کرنے جائے اگر اس کو طواف کی دعائیں یاد نہ ہوں حج کی دعائیں یاد نہ ہوں تو جامع دعا یہ ہے کہ ہر جگہ درو شریف ہی پڑھا جائے اور دعا اگر کوئی یاد نہ ہو ہر جگہ درو شریف پڑھا جائے تو بارش ہو یا بارش نہ ہو ہر جگہ درو شریف پڑھنا جائز کسی بھی نیک کام کے وقت میں کسی بھی نیک کام کے شروع کرنے میں ہر جگہ درو شریف پڑھنا جائز